حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کوک پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ہے سنن نسائی حدیث نمبر 891